محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا یا یا یا سر جلال سمر سمر سمر واہمی واہمی واہمی کا جام سمرومی کل اشنا شاننا کلا ولا ولا کلان منا پھر پالحم ت اللهم ولا تنقصنا اگملا ولا تهنا آتنا ولا تحرمنا آخرنا ولا ولا علينا علينا آئنا وصددنا وارضنا وارض عنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا لا سبحان لا رب حلیم کریم والحمد محانلہ رب لند اللهم وا نسألك دائم مجیاک ومنجيات أمرك وموجبات رحمتك والسلامة من كل اسم ملن من كل ذنب

ولا دلہ ولا بلا اللہ پھر ولا حاجت می کی دنیا بلا پہا یار ہم وہ یار ہم واحب یار ہم وہ یا مجھے بتا مت متحم یا رحمان دنیا برہی تحصیل املاح تحصیل اللهم مستف بنا سی تحیر کل مستف بنا سی تحیر کل تحصیل کلیا سیری ن لے گئی في الدنيا والآخرة فاعف عنا فإنك عفو كريم اللهم إنك عفو تحب اللفظ فاعف عنا يا عفو اللهم عفو اللہ من لا پویدافونا یا پی پرحمت کنت تحید پرحمت کنت تحید اللہ مین فن پئی مانن لایا نئی من لائن سدو تو مراف کت نی نم صلح في على درجة الجنة جنة الخلد يا ہاں۔ يا حي قيوم يا خم تجنتی ہاں۔ اللهم افتح گنا قلوبنا بذكرك واتمم علينا بنعمتك واسبغ علينا من فضلك ہاں۔ واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا بڑے ولمشايخنا ولإخواننا وإخواتنا وأمهاتنا وأقاربنا وعشيرتنا ولجميع من حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلهم وأصل مسلے بينهم اللهم تین سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش منها وما بطن اللهم بارك لهم في أسمائهم وأبصارهم وقوتهم وأهلهم ومالهم وذرياتهم اللهم ثبتهم على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم موسن أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن وجشک می مت کل تھی نا لا إله إلا أنت اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم یادن طیبات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اللهم لن الكفرة أهل الكتاب والمشركين واليهود والنصارى والشيوعين والقاليانيين والاجتماليين والهندوس خاصة روسيا وإسرائيل اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم شتت شملهم مسك بنيانهم زلزل دمر ديارهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهمتهم اللهم خذهم متحم مقتدر اللهم اللهم اخرج اللهم اللہ نہ من افغانستان واسرائيل من فلسطين اللهم اللهم اللهم اللهم انصر الاسلام الاسلام والمسلمين والمسلمين ايد احفظ المسلمين في الهند انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے جملہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس قرآن کریم کے ختم مبارک کو قبول فرما اے اللہ اس لالت القدر کی مبارک ساتھ میں اور اے اللہ اس مبارک کھڑی میں اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں اے اللہ جو تو اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اے اللہ جو تیری مقرت اور جو تیری عطایا کی بارش ہوتی ہے اے اللہ اس سے ہمیں جملہ حاضرین و غائبین اے اللہ پوری کی پوری امت کو مالا مال فرما اے اللہ پوری امت کے حال پر فرما اے اللہ پوری امت کی بگڑی کو بنا دے اے اللہ پوری امت کی دودھ کو ترا دے اے اللہ پوری امت کے آباد کو سنوار دے حالات کو درست فرما دے اے اللہ ان کی انفرادی اجتماعی زندگی کو اے اللہ درست فرما دے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عالیہ پر لے آ اے اللہ حبیب پاک سسم کی محبت کو اے اللہ اور اپنی محبت کو ہماری بھٹ بھٹ میں پیوست فرما دے اے اللہ وہ دین دے دے اے اللہ وہ ایمان دے دے وہ تقوا دے دے اے اللہ وہ اپنی لگن لگا دے اے اللہ جو تم نے اپنے خواص کو صحابہ کے کو اور اے اللہ امت کے خواص کو عطا فرمائی تھی اے اللہ اے اللہ یہ امت تیرے نبی کا پڑھنے والی امت ہے اے اللہ اپنے حبیب پاک سے سچ کے اے اللہ سمت کو دایا نہ فرما اے اللہ سمت کے ہاتھ پر رحم فرما دے اے اللہ سمت کے اثر ایمان و یقین کی مایا کو پھر سے اے اللہ زندہ فرما دے اے اللہ سمت کی جتنی بھی دینی دنیاوی مشکلات ہیں اے اللہ اس امت کی جملہ مشکلات کو آسان فرما اے اللہ یہ امت جہاں بھی رہتی ہے انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما اے اللہ اسے دوسروں کا اے اللہ نہ بنا اے اللہ اسے دوسروں کے ہاتھوں سے نہ فرما اے اللہ یہ تیرے حدیب کی امت ہے اے اللہ حبیب پاک اے اللہ اس حرمت کے صدقے جو حرمت کے اے اللہ تیرے نزدیک ان کی ہے اے اللہ سمت کے اے اللہ امت کو ضائع نہ فرما اے اللہ امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے اے اللہ اے اللہ اس کی دنیا کو بھی درست فرما دے اس کی آخرت کو بھی درست فرما دے اے اللہ اسے پھر سے چمکا دے ایمان کے ساتھ چمکا فتبہ کے ساتھ چمکا ابھی پاک پر کی سنتوں پر امن کے ذریعے سے اللہ سے چمکا دے اے اللہ اپنا راستے سے بھٹک چکے اے اللہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اے اللہ ہمیں اور اے اللہ پوری امت کے اے اللہ ظلم و اشتیاد کو معاف فرما دے اس کو معاف فرما دے اے اللہ دلوں کو ہدایت کی طرف پلٹا دے دے ایمان و یقین سے بھرپور فرما دے اے اللہ اے اللہ اس کے ہدایت والے مہینے میں اے اللہ اس قرآن کے نزول والے مہینے میں اے اللہ اے اللہ تو اپنی ہدایت سے فرما اے اللہ اپنی ہدایت سے مالا بھاس فرما اے اللہ ایمان و یقین سے مالا بھاس فرما اے اللہ ہماری گھر و پہرے ہماری نسل میں اے اللہ ایمان کا کمال پیدا فرما دے اے اللہ جب تک جیے تیرے دین پر جمے رہیں اور ہم کو جماتے رہیں اے رب جب اس دنیا سے جائیں اے رب ہمارا کمال ایمان پر ہاتھ نہ فرما اے اللہ ہمیں دایا نہ فرما اے اللہ ہمیں دایا نہ فرما اے اللہ اے اللہ ہماری زندگیوں کو حضور پاک سے بن کے اس کو پاک کے مطابق بنا دے اے اللہ حضور کی نسبت فرما حضور پاک سے نصیب فرما جب یہ پاک سزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ ہم سب کا حشر فرما دے اے اللہ نور پاک وزن کے پاک ہاتھوں سے اے اللہ ہمیں حوبے کوثر کے جان دلوا دے اے اللہ ہم اس کے اہل نہیں اے اللہ اس کے لائق نہیں لیکن تیری رحمت تیرا نبی پاک سرسن کی رحمت اے اللہ ہر چیز پر غالب ہے اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ اپنے گرم کو دیکھ اے اللہ ہمارے گناہوں کیوں اے اللہ اپنی رحمت سے دھو دان اور اے اللہ ہماری سیاحت کو اے اللہ نیکیوں سے مبتن فرما دے ہمارے گناہوں کو اے اللہ تو بٹائیوں سے مبتن فرما دے اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ اس امت کے اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ روحانی ہیں یہ جسمانی اے اللہ ان صحت حاجلہ کاملہ اس کا وبا اتاف فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد کے طالب ہیں انہیں اولاد سارے نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جن گھروں میں تو جین میں سب سہن میں سب کار نہ چاہتی ہے آپس کا جوڑ اور محبت ہے اس نے سلوک نصیب فرما اے اللہ جو رزق کی میں ہے اے اللہ رزق کی عمومی تو عام طور پر اللہ فراخی عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے جانوں میں مالوں میں رسموں میں اور اے اللہ جو کچھ بھی اس کو نے دیا ہے اے اللہ اس میں برکت پیدا فرا فرما فراخی پیدا فرما اے اللہ اسے حلال کے رخ پر لاتے ہوئے اے اللہ اس کی برکات سے ہمیں اور پوری امت کو مالا مال فرما اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اس امت کے اندر جوڑ اور آپس کا اتفاق پیدا فرما اے اللہ نے کفار کے نرخوں سے نکال دے اے اللہ اس کی اس امت کی وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرما اے اللہ وہ ہمت عطا فرما اے اللہ جس کی برکت سے یہ پورے عالم پر حق کے ساتھ غالب آ سکے اے اللہ سے غیروں کی طاقت میں لا اے اللہ سے غیروں کے کی کر اے اللہ کی ہر مقام پر ہر جگہ پر حفاظت فرما اے اللہ حرمن شریف کی اے اللہ وہ تمام عالم کے مسلمانوں کی اے اللہ تو خود حفاظت فرما اے اللہ جو حج پر جا چکے اور اے اللہ جو ارادے رکھتے ہیں اے اللہ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اے اللہ رمضان مبارک کے اندر اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں لوشیں ہوئی اے اللہ تو معاف فرما دے اور اے اللہ اس رمضان کے اندر اے اللہ تو نے اپنے خواص کو جن جن نعمتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازا اے اللہ وہ سب کچھ ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ جب تک جیے تیرے دین پر جمے رہیں اوروں کو جماتے رہیں جب اس دنیا سے جائیں کمال ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ ہماری اے اللہ جن جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے ہیں یا کہیں گے اے اللہ ہمارے جملہ اور اے اللہ جملہ حاضرین و غائبین مسلمانوں کے متعلقین رشتے داروں اور تعلق کے رکھنے والوں اور پوری امت کے ساتھ اے اللہ سب کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما جس مسلمان کے دل کی اے اللہ جو آسو ہے جو حاجت ہے جو چاہت ہے اے اللہ تو خیر کے رخ سے پورا فرما دے اے اللہ اس ہمارے ختم مبارک کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور اے اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا کرنے والا اے اللہ اس کے سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا اور اسے پھیلانے والا بنا دے اے اللہ قرآن کے دامن کو ہر وقت اے اللہ ہمارے اوپر پھیلائے وقت اور اے اللہ قرآن کی برسات سے ہمیں ہمیں ہر ہاتھ پر ہے اے اللہ ہماری ہر حاجت ہم اپنی ہر حاجت اور پوری امت کی جملہ حاجتوں کو اے اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں اے اللہ تمہار اپنے فرد و احسان سے ہماری اور پوری امت کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ عالش پاشی ہی لبڑی اللہ پھر قرآن نظیم بجل ہولی و وورم و حدم و راہما اللہ مسکم میں بھی ڈان عصیتوں لمنی تلاوته ماں الليل تو تلاوت وجل هولي حجة يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين اے اللہ جملہ حاضری کی اور اللہ جو جو یہاں آئے ہیں اے اللہ سب کی جملہ حاجت پورا فرما دے اور جملہ ضروریات کو مکمل فرما دے اے اللہ ہماری یہ جتنی حاضری تھی جو بھی حاجت ہے اور مسلمانوں کی جتنی بھی حاجت ہے سب کو پورا فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمیں شائق اے اللہ اور ہمارے بڑے جو جا چکے ان کی مقصرت فرما جو زندہ ہے ان کے سایوں کو ہمارے سر پر رکھ اور ان کی برداشت سے ہمیں حصہ نصیب فرما یہ کرم یہ بندہ نوازیاں یہ یہ یہ کرم کرم پھر دوبارہ بندہ نوازیاں یہ کرم یہ بندہ نوازیاں کہ صدا عطا پہ عطا ہوئی یہ کرم بندہ نوازیاں کہ صدا عطا پہ عطا ہوئی جو ملا طلب سے سوا ملا جو ملا طلب سے سوا ملا کبھی رد نہ گدا ہوئی یہ کرم یہ بندہ نوازیاں وہ جہاں کہیں بھی ٹھہر گئے وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہ جہاں کہیں بھی ٹھہر جہاں جہاں سے گزر گئے وہیں سج گئی کوئی انجمن وہیں سج گئی کوئی انجمن انہیں راہ تو میں جیا ہوئی یہ کرم یہ بندہ نوازیاں میری دھڑ کنو میں گئے جو لگی تھی آگ جا گئے میری دھڑی کنو میں سما گئے جو لگی تھی آگ بجھا گئے میری رو پیدا ہوئی میری روح ان پہ فدا ہوئی تو ہر ایک غم سے رہا ہوئی میری روح ان پہ فدا ہوئی تو ہر ایک ایک غم سے رہا ہوئی جو ملا طلب سے سوا ملا اسد کرم کہوں کہ میں پہ اس ابتدا کرم کہوں کہ میں فیض لطف اتم کہوں وہاں تم نے آ کے بچا لیا وہاں تم نے آ کے بچا لیا جہاں رمو کو سزا ہوئی وہاں تم نے آ کے بچا لیا جہاں رمو کو سزا ہوئی یہ کرم یہ بندہ نوازیاں میرے حال میں میرے کال میں میرے دل میں بس میں خیال میں